عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قسم مدعا علیہ پر ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بیالیس یہ حدیث صحیح ہے